يبقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام جن بنیادی چیزوں پر ایمان لے آنا ضروری ہے اور جس پر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے مسلمان نہیں ہو سکتے من جملہ ان میں سے ایک آخرت ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے اگر کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے فرشتوں پر ایمان لے آئے رسولوں پر ایمان لے آئے اور ایک جز اس کا آخرت اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اسے نہ مانے تو وہ کافر ہے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں مشہور ہیں اگر کوئی کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو پینسٹھ آیتوں پر ایمان لاتا ہے اور ایک آیت کا انکار کرتا ہے اور میں کہتا ہوں آیت تو بہت دور کی بات اگر ایک حرف کا انکار کرتا ہے تو بھی وہ کافر ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں جن چیزوں پر ایمان لے آنا ضروری ہے ان میں یہی بات ذکر کی گئی ہے مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت پر دنیا میں مذہب اسلام کے علاوہ جتنے اور مذاہب ہیں سب باطل مذاہب ہیں جھوٹے مذاہب ہیں چاہے وہ عیسائیت ہو یا یہودیت ہو یا نصرانیت ہو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو مانتا ہو یا کوئی حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کو مانتا ہو کوئی حضرت داؤد علیہ سلاط وسلام کو کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اب اس وقت ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور آپ کو آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کرے یہ ماننے والا مسلمان ہے اور جتنے اور ہیں وہ غیر مسلم ہیں وہ نان مسلم ہیں ان الدین عند اللہ اسلام اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا يُقْبَلَ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنائے گا اللہ کے یہاں وہ طریقہ ناقابل قبول ہوگا اور طریقہ اپنا کر چاہے وہ نیک کام کرے غریبوں کو کھانا کھلائے پانی کی ٹنکی بنے کپڑا دے سڑکیں تعمیر کریں عقیدہ صحیح نہیں فلن یقبل بلا من اللہ اس کے ایک عمل کو قبول نہیں کرے گا پہوا میری آخرت من الخاطرین اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والے اور نقصان پانے والوں میں ہوگا اسلام کے علاوہ جتنے دھرم ہیں مذاہب ہیں اگرچہ جھوٹے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے چاہے وہ باطل مذہب ہو یا جھوٹا مذہب ہو مرنے کے بعد کی زندگی کو ہر مذہب کسی نہ کسی انداز میں اور کسی نہ کسی طریقے سے مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ایک جنم کے بعد دوبارہ دوسرا جنم ہوگا اور پہلے جنم کے باپ اور پہلے جنم کے کرتوتوں کا اثر دوسرے جنم پر پڑے گا مان رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے ہندو مشرق کافر کہتے ہیں سورگ اور نرگ ہے جنت ہے جہنم ہے پاپ کرے گا نرگ میں جائے گا اور اچھائی کرے گا سورگ میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا ہر کوئی مانتا ہے کسی نہ کسی انداز میں اور یہ چیز کافروں کو بھی کسی حد تک تسلیم تھی وہ مانتے تھے اسی لیے تو مرنے کے بعد کوئی اس کو جلا کر راک بنا دیتا تھا اور کوئی جانوروں کو مردہ جسم کھلا دیتا تھا اور کوئی اس جسم کو چکنا چور کر کر آٹے کی طرح بنا کر سمندر میں ڈال دیتا تھا مقصد کیا تھا کہ دوبارہ جب جنم ہوگا دوبارہ جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ جسم جانوروں کے پیٹ میں جا چکا ہوگا سمندر میں مل چکا ہوگا پرندے کھا چکے ہوں گے جلا کر راک ہو چکا ہوگا جسم تو پھر کہاں سے حساب و کتاب مان رہے تھے تبھی تو بچنے کا راستہ دیکھ رہے تھے وہ کافر مان رہا تھا قیامت کو اور وہ پوچھتے تھے قرآن شریف میں سورہ یاسین کا آخری رکو ہے دیکھیں یہ کہتے تھے کہ جب ہم پلید ہو جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے اور ہمارا وجود ختم ہو جائے گا تو کیا ہمارا اللہ دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ قیامہ میں نہ صرف یہ کہ ہم تمہارے جسم کو تمہارا دوبارہ پیدا کریں گے بلکہ اسی شکل کے ساتھ اور اسی صورت کے ساتھ حتیٰ کہ تمہارے انگلیوں کے اندر جو فنگر پرنٹس ہیں انگلیوں کے نشانات ہیں یہ نشانات بھی قیامت کے دن اسی نشانیوں کے ساتھ پیدا کریں گے ایزا کنہ ایزامن نخرا پالو دل کا ادن کر وہ کہے کہ ہم ہڈی ہو جائیں پلید ہو جائیں مٹی میں مل جائیں اللہ نے کہا کہ ہاں ہم دوبارہ پیدا کریں گے انہوں نے کہا دل کا ادن کر رتن تب تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے ہم نے بہت برا کیا تو ہر دھرم میں ہر مذہب میں پور جنم ہو نیا جنم ہو حساب کتاب ہو سورگ ہو نرک ہو جنت ہو جہنم ہو اس کا تصور ہے لیکن سب سے زیادہ آخرت سے ڈرانے والا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں لا صلاح اللہ بفاتحت حقیق کتاب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی نہ مرد کی نہ عورت کی نہ امام کی نہ مقتدی کی نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ فرض نہ نفل کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو اب اگر کوئی کہے کہ صاحب جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تو کس نے کہا کہ جنازہ کی نماز ہے جنازے کی نماز نماز نہیں وہ دعا ہے اس میں رکو نہیں جو نماز کا اصل رکن ہے اس میں سجدہ نہیں جو نماز کا اصل رکن ہے بلکہ احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک مخصوص طریقے سے اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ حینا وبئی دینا و شاہی دینا وغائی اے اللہ ہمارے زندے اور مردوں کو ہمارے حاضر اور غائب کی تو مغفرت فرما دے یہ دعا ہے اسی لیے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا فاتحہ دلانا بدت ہے یہ اللہ پر الزام ہے یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ ہے توئین ہے کہ آپ نے جو دعا ہمیں دی آپ نے ہمیں جو جنازہ سکھائی اس سے تو رب معاف کرنے والا نہیں ہے ہم نماز جنازہ کے بعد دعا کریں گے تو اللہ سنے گا ہم چالیس قدم پر دعا کریں گے تو اللہ سنے گا ہم زیارت میں کریں گے تو اللہ سنے گا یہ شریعت پر حدیث پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زیادتی ہے اس جنازے کی دعا کو چھوڑ کر ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ پاتیہ کے اندر مالی کی یوم الدین اے اللہ تو یوم جزا کا مالک ہے امام کہتا ہے مختدی سنتا ہے واجب نماز میں انفرادی نماز میں دن کی نماز میں یاد دلایا جا رہا ہے لوگوں کیا کرنے جا رہے ہو اللہ کے لیے ڈرو تمہیں یوم جزا کا سامنا کرنا ہے یوم الحساب کا سامنا کرنا ہے کرو گے تو نہیں بچ جاؤ گے مرچ کھاؤ گے تو منہ جلے گا برف گے ہاتھ ٹھنڈا ہوگا آگ میں ہاتھ ڈالو گے جسم جلے گا ومیا مل مسقال ذرہ خیر ذرہ برابر نیکی کرو گے تو پاؤ گے ومیا مل ذرت کال ذرہ اور ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر برائی کرو گے تو پاؤ گے مالی کی یوم الدین مالی کی یوم الدین مرد کہتا ہے عورت کہتی ہے انفرادی اجتماعی ڈرو قیامت سے ڈرو یوم جزا سے ڈرو یوم حساب سے ڈرو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا ایک مرتبہ زارو قطار دھاڑے مار کر رو رہی تھی جنہوں نے جانا وہ روئے جو نہیں مانتا ہے میں نے کہا کہ بنیادی چیزوں میں قیامت ہے قیامت پر ایمان لانا مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا قبر کو ماننا ہمارے ایمانیات اور اسلامیات کی بنیادی فاؤنڈیشن چیزوں میں سے ہے اگر کوئی ان کا انکار کرے گا امن یا قولن اگر قولن دل سے انکار کرتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے امن اتنا انکار کرتا ہے اتنا انکار کرتا ہے کہ وہ عمل قول کے برابر ہو جاتا ہے تب بھی وہ کافر ہو جاتا ہے ڈرے وہ جو قیامت کو مانے ڈرے وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کو مانے ڈرے وہ جو خبر کو مانے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج متحرہ اور قیامت تک کے آنے والے مومنوں مسلمانوں مردوں عورتوں کی ماں آخا کے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک جلوت کا علم ایک خلوت کا علم جلوت کا علم سوا لاکھ صحابہ کرام نے حاصل کیا اور خلوت کا علم تن تنہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا صحابہ میں اختلاف ہوتا کسی مسئلے میں ہر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتی تھی یا اماں عائشہ وہ تھی کہ جب آپ پر الزام لگا تو دنیا کا کوئی وکیل صفائی آپ کی وکالت کرنے کے لیے نہیں آیا زبانیں خاموش ہو چکی تھی اور زبان دنگ ہو چکی تھی آسمان سے فرشتہ آیا اما عائشہ پر منافقوں نے جب انگلیاں اٹھائی اور الزامات تراشے اور آپ کے دامن عصمت اور دامن عفت کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی تو سورہ نور میں میرے رب نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا اور کہا کہ طیباتیبین للطیبین والطیبون للطیبات کمینوں خبیصوں کون سی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہو کون سے دامن کو داغدار کرتے ہو یہ کس کی بیگم ہے یہ کس کی زوجہ ہے کون ان کا محبوب نظر ہے کون ان کا آقا اور سرداج ہے نالکو میرا دستور یہ ہے کہ میں طیب کو طیبہ دیتا ہوں اور طیبہ کو طیب دیتا ہوں کائنات میں آخر سے بڑھ کر اور کون طیب ہو سکتا ہے اور کائنات میں اما عائشہ سے بڑھ کر اور کون طیبہ ہو سکتی ہے یہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کی برات اللہ نے کلام پاک میں نازل کی اور کہا کہ لوگوں یہ تمہاری ماں ہے قیامت تک کی نسلیں مسلمانی کی ماں ہیں رو رہی ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ماں یبکی کی یا عائشہ اے عائشہ تجھے کون سی چیز رلا رہی ہے ہم ہوتے تو کہتے آج کی عورت بچوں کا ستانا زیور کا گم ہو جانا سالن میں کھانے میں نمک کا زیادہ ہو جانا قرضدار کا تقاضا کرنا ماں یبکی کی یا عائشہ اے عائشہ تجھے کون سی چیز رلا رہی ہے اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قیامت کی یاد رلا رہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے برات نازل کی جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں جس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں الزامات تراشے گئے قرآن نے وہ صفائی پیش کی کہ قیامت تک کا قرآن پڑھنے والا سارا قرآن پڑھے اما عائشہ کی صفائی کو نہ پڑھے اس کا قرآن مکمل نہ ہوگا یہ شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ کر چاہتے تھے آپ کے دل میں آپ نے جگہ بنا لی تھی آپ کے آنکھوں میں آپ نے جگہ بنا لی تھی سفر میں جانا ہوتا کسی اور زوجہ کا قرا اٹھتا آخا ان سے اجازت لیتے اگر آپ اجازت دیں اپنی سوکن عائشہ کو میں سفر میں لے جاؤں گا بے پنا چاہتے تھے بے پنا چاہتے تھے کبھی تمکے کو اٹھا لیتی کبھی چڑیا کی طرف دیکھتی اور رو رو کر کہتی اے اللہ مجھے تنکا بنا دیا ہوتا مجھے چڑیا بنا دیا ہوتا کہ قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب کا سامنا کرنا نہ پڑتا آج ہمیں ناز میرا پیر بچا لے گا مرشد بچا لے گا میرا استاد بچا لے گا میرا عمل بچا لے گا اما عائشہ کے عمل کو تو لگ سکتا ہے اما عائشہ کے مقام اور ان کی فضیلت کا دنیا کا کوئی قطب دنیا کا کوئی شہید اور دنیا کا کوئی ابدال اور دنیا کا کوئی محدث مفسر اللہ اکبر مقابلہ کر سکتا ہے تنکا اٹھا لیتی چڑیا کی طرف دیکھتی اور کہتی ہے اللہ مجھے تنکا بنا دیا ہوتا چڑیا بنا دیا ہوتا مر کر مٹی ہو جاتی میں حساب و کتاب کا سامنا نہ کرتی ہے اللہ پھر آخا کی طرف نظر کرم سے دیکھا آخا آپ مجھے بہت چاہتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں قیامت کے دن کیا آپ مجھے چاہیں گے ہے آج کسی کو ڈر سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والا حرامی ڈر رہا ہے داڑھی مڈانے والا ڈر رہا ہے اللہ کے گھر کو ویران کرنے والا اللہ کے گھر کے این سے اینٹ بجانے والا انسانیت کا قتل ناحق کرنے والا یتیموں کا مال کھانے والا بیواؤں کا مال کھانے والا وراثت کو ہڑپنے والا شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرنے والا دنیا کی پوجا کرنے والا جوڑوں کی غلامی کرنے والا اولاد کا پیشاب پاخانہ چاٹنے والا ہے کسی کو ڈر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے محبت بری نگاہ سے دیکھا فرمایا آقا آپ تو مجھے بہت چاہتے ہیں ہمیں نمازوں پر زام ہے نا روزوں پر زام ہے ہمارے حج اور عمروں پر ہمیں زام ہے غرور ہے گھمنڈ ہے کہ ہمیں یہ عمل بچا لیں گے ہم عائشہ کے ایک سجدے کو کائنات کے سجدے نہیں لگ سکتے ہم عائشہ کی ایک آیت کی تلاوت بلکہ ایک وہ زندگی کا لمحہ جو آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہماری پوری اس کے سامنے بیکار ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمین پر بولتے تھے عرش اس کی تصدیق کرتا تھا زمین پر چلا کرتے تھے میراج میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آپ کے محل کو دیکھا تھا تیری میری جھوپڑی کا پتہ نہیں ہمیں جنت کے جانور کا رسا مل جائے ہمیں جنت کی مٹی کی چٹکی مل جائے ہم کائنات کے قیمتی انسان ہیں اے عمر کتنا خوش نصیب ہے کہ زمین پر تو چل رہا ہے اور تیرے آخا تیرے سردار جنت میں تیرا محل دیکھ رہے ہیں اور وہ موتیوں سے زیادہ چمکدار ہے اور برف سے زیادہ بادلوں سے زیادہ سفید ہے اتنا قیمتی محل آخا فرماتے ہیں کہ شاید میرے لیے تعمیر کیا گیا ہو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کے باتوں کی تصدیق آسمان سے عرش سے آیا کرتی تھی آج میری بات کی تصدیق تم نہیں کرو گے تمہاری بات کی تصدیق ہم نہیں کریں گے مرد کی تصدیق بیوی نہیں کرے گی بیوی کی تصدیق شوہر نہیں کرے گا عالم کی تصدیق جاہی نہیں کرے گا کوئی کسی کو اگر اللہ رسول کو نہیں مانتے ہم تمہیں کیوں مانے تم ہمیں کیوں مانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار سور میں جو آپ نے وقت بتایا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صدیق ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور وہ لمحہ جو غار سور میں میرے آقا کے ساتھ آپ نے بتایا وہ لمحہ دے دو صدیق اکبر کا ایک لمحہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی عبادت پر بھاری ہے وہ متحرہ وہ مسلمانوں کی ماں جس کی پوری زندگی جسے ابھی گڑیوں کے کھیلنے کا شوق مکمل نہیں ہوا تھا گھوڑے کے پر لگا کر وہ کھیل رہی تھی ان کو اتنا شور نہیں تھا کہ گھوڑا بھی ہوا میں اڑتا ہے یا زمین پر چلتا ہے آخا نے پوچھا اے عائشہ یہ کیا کھلونا ہے کون سا گھوڑا ہے فرمایا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا جس کے پر لگے ہوئے تھے جو ہواؤں میں اڑا کرتا تھا یا وہ گھوڑا تھا جس کو آپ نے براق کے طور پر میراج میں شور نہیں تھا اتنی کم سنی میں آقا کی صحبت میں آ گئی اور ساری زندگی آپ نے آقا کی خدمت میں لگا دی جلوت میں خلوت میں سفر میں حضر میں غریبی میں امیری میں محکومیت میں حاکمیت میں صدیق کا ایک لمحہ فاروق کی ساری عبادتوں پر بھاری ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لمحات جو آقا کے ساتھ گزرے وہ زندگی کون مقابلہ کر سکتا ہے اور یہ رو رہی ہے آئینے میں دیکھ کر داڑھی مڑی ہوئی حالت میں تجھے رونا نہیں آیا آئینے میں جب تو کھڑا ہوا تیری شرمگاہ دکھی یہود و نصارہ کا لباس دکھا تیری عورت بے پردہ گئی رنڈیوں کا لباس پہنی تجھے رونا نہیں آیا سود میں رشوت میں ملوث ہوا تجھے رونا نہیں آیا اصلا تو خیر من النوم پر گلی کا کتا جگ جاتا ہے گلی کا سور جگ کر پاخانے کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور گھوسلوں سے چڑیا اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتی ہے میرا رب کا قرآن کہتا ہے وہ اللہ یو سب بھی ہو بھی ہمدی سب ڈرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ آتی ہے قیامت اللہ تعالیٰ جمعہ میں وفا کریں گے محرم میں وفا کریں گے جمعہ آتی ہے سورج نکلنے سے پہلے کوئل کو کو کر اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے چڑیا چہچہا کر اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے ہر چیز ہر پتا ہر ذرہ اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے اور یہ کبینہ مسلمان ہے جو صبح میں حالت جنابت میں سوتا رہتا ہے اما عائشہ روئے وما یوکی کی یا عائشہ اے عائشہ تجھے کس چیز نے رلا دیا فرمایا قیامت کی یاد نے پھر راؤنڈ پہ کھڑے ہو گئے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں نکلنے لگی فرمایا اے میرے محبوب دنیا میں بے پناہ پسند کیا کرتے تھے چاہا کرتے تھے آخرت کا کیا معاملہ ہوگا فرمایا عائشہ تین مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا نہ پیغمبر امتی کو یاد کرے گا نہ شوہر بیوی کو یاد کرے گا نہ ماں باپ اولاد کو یاد کرے گے نہ بھائی بہن کو یاد کرے گا نہ امام مختدی کو یاد کرے گا نہ پیر و مرشد مریف کو یاد کرے گا یوم یلمر امی نقی و امی و ابی و ساحی ہی و بنی لکل ان من یوم از ان شانوئی دنیا میں تنا ہی تھے ساتھ کسی کو لائے تھے تنہا رہے تھے قیامت میں تنہا جاؤ گے کوئی بھائی کوئی باپ کوئی بیوی ہم ہاتھ جوڑ کر ہر جمعہ کم و بیش منت و سماجت کر کر ہم یہی درخواست کر رہے تھے جورو کی غلامی کا توق نکالو اولاد کی محبت کا توق نکالو کی محبت کا توف نکالو ساری دنیا Taj Mahal Lal Qila France White House امریکہ برطانیہ تم ایسے ایمان بناؤ کہ پیشاب کے قطرے سے یہ حقیر لگے ہم نہیں کہتے تھے ایسے ہی مرو گے پتہ لگے گا کبھی بیوی کے لمبے میں روح بھاگے گی کبھی اولاد کی چڈی میں جان جائے گی کبھی دکان اور کارخانے کے اندر یہ روح بھاگے گی بلتبہ قوسہ الا ربی کا یوم نہیں مانتے نا یہ مولویوں کا کام ہے قرآن نے جھوٹ کہا لا اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ کہ تمہیں غافل نہ کرے تمہاری اولاد تمہارا گھرانہ اللہ کے ذکر سے تمہارا مال یا یو الذین آمنوا ان من اموالکم و اولادکم تمہارے مال سے تمہاری اولاد سے کتنا ہے کہاں نہیں قرآن میں مولوی کی گھڑی ہوئی بات ہے یہ انیس سو ننانوے میں پاکستان کے ایک میجر جب وہاں فوجی انقلاب آیا پاکستان کے ایک میجر کو گرفتار کر لیا گیا نہ تو اسے لٹکایا گیا نہ اسے شرمگاہ کو کرنٹ کے جھٹکے دیے گئے نہ اسے کھانے پینے سے دور رکھا گیا لاک اپ میں ڈالا گیا جیل میں ڈالا گیا ٹی وی تھی اور عمدہ قسم کے انتظامات تھے ایک دن غم میں گزرا دوسرا دن غم میں گزرا تیسرے دن اس نے یہ کیا کہ ایسی دیوانگی اس پر تاری ہوئی کہ پاخانہ کرنے کے بعد خود اس کا پاخانہ اٹھا کر کھانے لگا میرے رب کی قسم یہ جھوٹی بات نہیں ہے اولاد کی غلامی بیوی کی غلامی اور دنیا کی عائش و عشرت میں پڑو گے خدا جانے کتنے قبروں کے اندر کتنے مردے اپنے پاخانے کو کھا رہے ہوں گے دنیا کے غم میں تمہیں نظر نہیں آتا دنیا سے جی لگاؤ گے تمہیں وحشت کھا جائے گی تمہیں تنہائی کھا جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ تمہارا باپ نہیں اترے گا تمہاری بیوی نہیں اترے گی تمہاری اولاد نہیں اترے گی قبر کی تنہائی کھائے گی اس میجر کو لاکب کی تنہائی نے مجبور کر دیا کہ بیوی کی یاد ستانے لگی اولاد کی یاد ستانے لگی و عشرت ستانے لگی خود ہگا ہوا پاخانہ اٹھا کر کھانے لگا اللہ کی قسم سو فیصد سچی بات ہے موت کے بعد کتنے لوگ قبر میں اس بیوی کی غلامی کی تنہائی سے اپنا پاخانہ کھائیں گے اپنا پیشاب پیئیں گے یہ تو قبر میں قبر نظر نہیں آتی نا قبر کا پتہ نہیں ہے پتا لگے گا تب چلے جائیں گے یہ عمدہ عمدہ قسم کی عیش و عشرت کی زندگیاں اس کے عادی نہ بنو اس کے غلام نہ بنو بغیر بسترے کے بغیر تکیے کے بغیر چادر کے کچی خبر میں سونے کی تیاری کرو جو بوریا مسجد سے جاتا ہے وہ بوریا بھی نکال لیا جاتا ہے جو چادر گھر سے جاتی ہے وہ چادر بھی نکال لی جاتی ہے بس تیرے میرے جسم کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کفن کی چنگی کو رکھ دیا جاتا ہے ورنہ اس کو بھی کچھ دنوں میں کچھ گھنٹوں میں دیوت چاٹ کر اس کو خاک کر دیتی ہے اس کو ننگا کر دیتی ہے کوئی چیز نہیں آئے گی اس چادر کو تیرے گھر والے قبول نہیں کرتے یہ یہ چادر قبر میں گئی ہے یہ چادر مردے کے لگی ہے یہ بوریا یہ چٹائی جنازے کے ساتھ ہم اس کو گھر میں نہیں لائیں گے جس کے لیے تو مرتا تھا مرنے کے بعد تیرے جسم سے لگی ہوئی چادر تیری بیوی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں شبوں میں جو ہے موتا ہوئی اور صبح میں روح نکلی اب زہر کا وقت آنے لگا تماست تھی دھوپ تھی لو چل رہی تھی ناک سے خون آنے لگا کانوں سے پیپ آنے لگا سے پیشاب آنے لگا پیچھے کے راستے سے پاخان آنے لگا وہ بیگم جسے تو لیلا کہتا تھا محبوبہ کہتا تھا ناک پر کپڑا رکھ کر آ کر اپنے بھائیوں سے عزیزوں سے کہتی ہے ذرا جلدی سے اس مردے کو گھر سے نکال دینا اس کی غلامی میں اپنی آخرت برباد کیا آج تجھے لاکھ مار کر گھر سے نکال رہی ہے جس کے لیے تو نے اپارٹمنٹ خریدا بنگلہ بنایا ہائی کلاس نے گھر بنایا تجھے کچھ لمحوں کے لیے مرنے کے بعد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے لا دل حکم ولا اولادکم والا اولاد حکم ذکر اللہ ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں نکال دے بیوی کی محبت نہ جانے کب کس وقت کون سا موڑ زندگی میں آئے گا بیوی سے جدا ہونا پڑے گا اولاد سے جدا ہونا پڑے گا یہ جیل کے اندر جو ہمارے ملاقاتی احباب دوست احباب کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا پریشانی ہوتی ہے کہتے ہیں کھانے کی پریشانی نہیں ٹی وی کی پریشانی نہیں دوست احباب کی پریشانی نہیں ناول پڑھنے کی پریشانی نہیں رات کا سناٹا آتا ہے اولاد کا غم ستاتا ہے ہمارے جننے منے بچے ہمیں ابو ابو کہہ کر پکار دیتے اور اس یاد کے اندر دھاڑے مارتے ہیں سدائے جیل کی دیواروں سے نکلتی ہیں اور اس کے بعد نیند لانے کے لیے گانجے افیم اور چرک اور نشہ اور چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جاتا ہے کب کون سا وقت زندگی میں آنے والا ہماری گاڑی صحیح لیکن سامنے والے کی گاڑی کا بریک فیل ہو اور لا کر ہمیں ٹھوک دے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں ہمارا لائسنس صحیح ہے ہمارا انشورنس صحیح ہے ہم سب کچھ صحیح سامنے والا غلط تو ہم کیا کریں گے زندگی میں نہ جانے وہ کون سا وقت آنے والا بیوی سے جدا کر دے گا اولاد سے جدا کر دے گا اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے دیوانہ بن کر خود پاخانہ کھانے کی نوبت نہ آئے خود کا پیشاب پینے کی نوبت نہ آئے حالات کا جگر کے ساتھ مجاہدوں کی طرح اور جو ہے اللہ کے راستے کے اندر جان و مال دینے والوں کی طرح ہم اپنی طبیعت کو بنائیں دنیا کے اسیر اور دنیا کے غلام نہیں آج ہمارا کام یہ ہے کھانے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اور جینے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین الجنہ اے کبھی نے تو کھانے پینے مدے کے لیے نہیں کھانے کے بعد پاخانہ نہ ہوا ڈاکٹر کی طرف گیا پینے کے بعد پیشاب نہ ہوا نرسنگ ہوم کے اندر ایڈمٹ ہوا پیشاب ہو گیا پاخانہ ہو گیا زیادہ ہو گیا پھر دوائی لینے پر مجبور ہو گیا بھوک نہ لگی دوائی لینے پر مجبور ہو گیا ساری زندگی زندگی ساری جوانی کھانے کی فکر میں اور کھانے کا پاخانہ بنا کر نکالنے کی فکر میں گزر رہی ہے قرآن شریف کے میں میں سورہ اللہ نے فرمایا پلین انسان ولا تو عامی انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس یہ جو بیان کیا کہ انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے مطلب یہ کہ پاخانہ کرنے کے بعد پاخانے کو دیکھنا چاہیے کہ کھانا اس کا کیا بنا مرغ مسلم کیا بنا بریانی کیا بنی اور خشکا کیا بنا اور چہلم کا کھانا دعوت کا کھانا ولیمے کا کھانا پھل الانسان انسان و تو عامی بیت الخلا میں جانے کے بعد ہگے ہوئے بدبودار پاخانے کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل کرے ہائے پوری زندگی میری اس پاخانہ بنانے میں گزر رہی ہے پوری زندگی میرے ان پیشاب کے قطروں میں گزر رہی ہے بچہ نہ کھایا تو پریشان پاخانہ نہ ہوا تو پریشان پیشاب نہ ہوا تو پریشان تین روٹی کے بجائے ڈیڑھ روٹی چلی اور ڈیڑھ روٹی کیوں نہیں چل رہی ہے دو خشکوں کے بجائے ایک خشکا چلا ایک اور خشکا کیوں نہیں چل رہا ہے بھوک کی دوا لینا چاہیے بھوک کی دوا کے بعد چار خشکے چلنے لگے کم کرنے کی دوا لینی چاہیے کم کیا پاخانہ کیوں نہیں نکل رہا ہے بس اسی میں پوری زندگی بر برباد اور قرآن نے کہا کن تم خیر امتی اخرجت لنات و کدالی کا جاننا تم امت وسطا تم امت وسط ہو تم خیر امت ہو خیر امت اسی لیے کہ کاخانہ بنانے کا مشین بنے پیشاب بنانے کی چکی بنے یہی اسی میں پوری زندگی بیت رہی ہے پوری زندگی گزر رہی ہے نہ نماز چھوٹنے کی فکر ہے نہ روزہ چھوٹنے کی فکر ہے نہ داڑھی کی فکر ہے نہ قبر کی کسے فکر ہے صاحب کسے فکر ہے ہم نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی کیا کہا تھا آشورے کے دن جو اچھا کھائے گا اچھا پہنے گا اللہ سال بھر اچھا کرے گا یہ حدیث ہے اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے لیکن غنیت الطالبین میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اس حدیث کو تسلیم کیا ہے مانا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ قطب الاقتاب ہیں آپ غو سے پاک ہیں آپ زندگی میں کبھی اپنے معاملات میں جھوٹ نہیں بولا تو کیا نبی کی حدیث میں جھوٹ کہیں گے آپ ہم نے مان لیا آپ کے بات کو نماز پڑھنے کا اجر آخرت میں روزہ رکھنے کا اجر آخرت میں سنت پر عمل کرنے کا اجر آخرت میں صدقہ کرنے کا خیرات کرنے کا حج کرنے کا لیکن ایک عمل وہ کہ جس عمل کا اجر اللہ دنیا میں دے رہا ہے ہمارا ایمان نہیں بنا ولما کو لے ایمانو پی اللہ نے کہا ایمان تمہارے دلوں میں داخل جھوٹ کہتے ہو ولیکن قولو اسلمنا تم کہو ہم منافقوں کی طرح مسلمان ہوئے منافقوں کی طرح ہم مسجدوں میں گئے منافقوں کی طرح ہم نے لبیک اللہ لبیک کہا منافقوں کی طرح ہم نے نماز پڑھی منافقوں کی طرح ہم نے احرام جو ہے پہنا ولما يدخل الايمان ایمان قلوبكم اللہ نے کہا ایمان نہیں گیا ہم نے دیکھا آنکھوں سے اس عمل کا تعلق دنیا سے تھا ارے دنیا کے لیے تم مرد کارخانہ کیوں دنیا کے لیے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے روزی پانے کے لیے ایک کاروبار نہیں دو کاروبار نہیں تین کاروبار نہیں دس دس کاروبار دن میں رات میں گرمیوں میں سردیوں میں صبح کا دوپہر کا شام کا روزی کے لیے حدیث نے کہا کہ جو آشورے کے دن عمدہ کھائے گا عمدہ پہنے گا خرچ کرے گا اللہ سال بھر اس کو عمدہ روزی دے گا اب چونکہ حدیث میں آ گیا اس کو نہیں مانیں گے ہم سور کے سامنے گلخن رکھو گلاب کے پھول کا گلخن جو بنتا ہے وہ گلاب کے پھول کا اور قیمتی پھول کا بنتا ہے سور کے سامنے رکھو اور سور کے سامنے مردے کے پیٹ سے نکلا ہوا پاخانہ نگر رکھو مردے کے پیٹ سے سڑا نکلا ہوا پیپ رکھو سور کیا کھائے گا گلخن کھائے گا بریانی کھائے گا سور جیسا ایمان ہے ہمارا حدیث نے کہا کہ دنیا تمہاری بنے گی ہم نے نہیں مانا کیوں کینرا بینک کا مینیجر بولے گا کل صبح میں لون کا فارم ملے گا نہر بیگ چلے جائیں گے تیل لینے کے لیے ہماری عورتیں تحجد کے وقت کے اندر جا کر ڈبا نہیں رکھ دیتی پتھر نہیں رکھ دیتی دس بیس روپے کے لیے تحجد کے وقت اٹھنا ہماری عورتوں کو آتا ہے اور جنت میں محل بنانے کے لیے فجر کی نماز پڑھنا نہیں آتا علمایت قل ایمانوی قلو بھی تم یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو تم کہو ولیکن قلو اسلم عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی طرح ہمارا ایمان عبداللہ ابن ابئی ابن سلول داڑھی رکھا ہوا تھا امامہ باندھتا تھا پہلی سب میں آتا تھا نعرہ رسالت نعرہ تکبیر بلند کیا کرتا تھا جہاد کے لیے آدھے رستے میں جا کر واپس آیا کرتا تھا اور سب کچھ کیا کرتا تھا وہ اس میں ہم میں کیا فرق ہے چونکہ حدیث نے کہا ہم نہیں مانے ڈاکٹر کہے صبح میں پپیتے کا جوس پیو دوپہر کے اندر چاول کے اوپر کی گنجی اور سکا پپڑ لیو رات کے اندر بغیر تیل کی چپاتی اور آیا بلایا اور مہمان کیا آپ نے اس کو کہا کہ بریانی کھائی نہ صاحب نہ ڈاکٹر نے منع کیا ڈاکٹر کی بات مانو چماروں کی بات مانو قرآن و حدیث کی نہیں مانو گے ان کتا سور کھانے والوں کی بات ماننی پڑے گی ان حرام زادوں کی بات ماننی پڑے گی ان کافیوں ان جہنمیوں کی جن کی شرمداروں سے جہنم سے پیپ اور لہو نکلے گا مان لو مان لو قرآن کی مان لو حدیث کی مان لو اس کی مان لینے کے بعد پھر اور کسی کی ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی موت سے ڈرنے کے بعد قیامت سے ڈرنے کے بعد آخرت کا خوف لانے کے بعد نہ ملٹری ڈرا سکتی ہے نہ پولیس والے ڈرا سکتے ہیں ہندوستان کے اندر نیو ایئر کا جشن لیکن کشمیر کے اندر غم کا پیغام لے کر آیا ملٹری والے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے کچھ جس کو دنیا والے ٹیلرسٹ کہتے ہیں یا بعض لوگ اس کو مجاہد کہتے ہیں دنا دن دھنا دن ان کو شوٹ کر دیا کسی کے لیے پیغام خوشی کا لے آیا اور کسی کے لیے پیغام یہ غم کا لے کر آیا کسی کے لیے ماتم کا لے کر آیا کسی کے لیے مسرت کا لے کر آیا یہ دنیا ہے وتیل کلیام ردا بھی لوہا بہن الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے جو مان لے گا آخرت تو اسے کسی کا ڈر نہیں وہ ملٹری کا سامنا کرتا ہے وہ پولیس کا سامنا کرتا ہے وہ قانون کا سامنا کرتا ہے وہ گوانتا نام و بے کی جیل کا سامنا کرتا ہے وہ ابو غریب جیل کا سامنا کرتا ہے ملاؤ یا خوف اللہ ملاؤں غنود اللہ نے اپنے ولی کی نشانی یہ نہیں بتائی کہ تصویر کے دانے گلے میں پڑے ہوئے ہوں گے اور سر میں موٹی پگڑی پڑی ہوئی ہوگی لمبا جبا ہوگا یہ نہیں کہا بلکہ کہا اللہ اللہ میرے جو بلی ہیں میرے جو پسندیدہ بندے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کوئی غم نہیں آج ہمیں مچھر کا غم آج ہمیں کھٹمل کا غم آج ہمیں پولیس کی لاٹھی چارج کا غم آج ہمیں ملٹری کا غم آج ہمیں ہائی کورٹ کا غم آج ہمیں سول کورٹ کا غم آج ہمیں سپریم کورٹ کا غم آج ہم کالا کوٹ دیکھ کر گھبراتے ہیں آج ہم خاکی وردی دیکھ کر گھبراتے ہیں آج آج بوٹ پالش والی بوٹ دیکھ کر ہم گھبراتے ہیں ہم ڈنڈا دیکھ کر گھبر ایمان بنو عورتیں تو کہتے ہیں ہمیں جنگر دیکھ کر ہمیں شبلک دیکھ کر ہمیں چوہا دیکھ کر ہمیں فلاں فلاں دیکھ کر چیخے مارتی ہیں یہ ایمان بنو اور اسی عورت کو کہو کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ لالی لپسٹک لگانے کی وجہ سے یہ نیل پالش لگانے کی وجہ سے بڑے بڑے اجدے تیری قبر میں مسلط ہوں گے مچھروں کا غم رکھنے والی عورت کٹمل کا غم چوہے کا غم جندر کا غم رکھنے والی عورت کو جہاں خبر کے شام بچھو کا ڈر خوف ہے کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں بلا رکھا ہے ہم نے ہم نے مانا ہی نہیں جو مانتا ہے وہ ڈرتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخا مدد کریں گے فرمایا کہ تین وقت ایسے ہوں گے کوئی کسی کو مدد نہیں کرے گا ایک وقت وہ ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ نام اعمال دینے کے لیے بلائیں گے قرآن شریف کے انتیسویں پارے میں سورہ حاقہ کے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں جسے دیے جائیں گے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ڈاوے ہاتھ میں لیفٹ ہاتھ میں ہینڈ میں کسے دیے جائیں گے من کتاب ہو بھی امینی فیقول ہاؤ مکرو کتابیا جس کا نام ہے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا خوشی خوشی اچھلتا ہوگا ہاں او کتابیا اے زید آپ پڑھ لے اے بکر آپ پڑھ لے دنیا میں میری غریبی کا مذاق اڑاتا تھا میرے کپڑوں کا ٹھٹا کیا کرتا تھا میری داڑھی کو چڑھایا کرتا تھا میرے جماعتوں میں جانے میں نماز پڑھنے کا تو کھل کر مذاق کیا کرتا تھا میری دینداری کا تو ٹھٹا کیا ہاں مک رہو کتابیا انی زنن تو انی ملاقم حسابیا میرا آخرت پر ایمان تھا میں دنیا کا کچھ کتا نہیں بنا میں چوریوں کا غلام نہیں بنا میں اولاد کے پیشاب کا خانے کچھ چاٹا نہیں انی زنن تو انی ملاقن حسابیا فہو فی عیشت وہ ہنسی خوشی زندگی کے اندر ہوگا فی جنت عالیہ بلند جنت کے اندر ہوگا قطوفہا دانیہ اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی کلو اشربو ہنی ام بیما اسلف تم پھر ایام الخالیہ جنت کی حورے اور جنت کا رضوان اور جنت کے فرشتے کہیں گے کھا پی دنیا میں سود کا راستہ کھلا ہوا تھا پیٹ پر تو آقا کی طرح پتھر باندھ لیا صحابہ کی طرح پتھر باندھ لیا حرام پر تیری نگاہ نہیں اٹھی تو جھوپڑے میں فٹ پاتھ پر زندگی بسر کر لیا غریبی میں فقیری میں محتاجگی میں تو بکرو فاقے میں تو نے زندگی بسر کر لیا تجھے بلڈنگ کا شوق نہیں تھا تجھے پتھر کا شوق نہیں تھا تجھے عمارت کا شوق نہیں تھا تو پاکٹ کے اندر بھر بھر کر گاندھی کے نوٹوں کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا تھا کلو اشربو ہنی ام بما اسلفتم تم جو تیرے دن گزرے لے آج کے بعد موت نہیں ہے آج خوب کھا لے خوب پی لے خوب مزہ کر لے بیما اسلب تم فل ایام الخالیہ دنیا میں جو تم نے عمل کیا راتوں کو اٹھ کر رویا کرتا تھا پوری دنیا سویا کرتی تھی اور تو ذکر کیا کرتا تھا جب پوری دنیا ہجڑوں کا ناش دیکھتی تھی نیو ایئر کے جشن کے عذاب کے اندر شراب کے نشے میں مست تھی عزتیں لٹ رہی تھی لاٹھی چارج ہو رہا تھا خدا کا قہر آ رہا تھا خدا کا عذاب آ رہا تھا خدا کی پکڑ میں قوم تھی اور تو ڈر رہا تھا کام رہا تھا کلو شرب سارے لوگ حالت جنابت میں گندی بیوی کے بغل کی باتوں کو سن کر اور ناپاک جسم کے قریب ہو کر وہ سو رہے تھے اور تجھے افسلا تو خیر النوم کی یاد ستا رہی تھی تجھے بلال کی پکار ستا رہی تھی تو اٹھا اور اٹھ کر تھی غسل کیا اور میرے دربار میں آ کر تو سجدہ کر لیا کلو اشرب ہنیم بما اسلف تم فل ایام الخالیہ جن دنوں فلموں میں کام کرنے والے ہیروں کی پوجا ہوتی تھی ان کے لیے لوگ مرا کرتے تھے میں نے تصویر کے بیان کے اندر نہیں کہا یہ تصویر آج فلم کی شکل اختیار کر چکی ہے آج میڈیا کی شکل اختیار کر چکی ہے آج ڈرامے اور سنیما اور تھیٹر کی شکل اختیار کر چکی ہے آپ کا جو فلمی کرنا اداکار جو مرا اس علاقے کا پورے کرناٹک کے اندر کیا ماحول جیسے جوتا سینا ایک صنعت ہے ایک کام ہے جیسے کپڑا سینا چولی سینا لنگا سینا اور جو ہے مزدوری کرنا بیت الخلا صاف کرنا پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہے ایسے ہی فلموں میں کام کرنے کا ایک فن ہے وہ بتائیے ایک چمار میں اور فلم میں کام کرنے والے ہیرو میں کیا فرق ہے ہمارے ایمان کا چشمہ لگا کر ہم قرآن و حدیث کا چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں چمار میں تو بھی غیرت نظر آتی ہے حیا نظر آتی ہے بھنگی میں شرم حیا کے پردے نظر آتے ہیں لیکن فلموں میں کام کرنے والوں کے اندر درندگی نظر آتی ہے حیوانیت نظر آتی ہے آپ نے دیکھا کہ اس کی موت کے بعد لوگوں کے دل میں کتنا غم تھا تو مطلب یہ کہ فلم فلم نہ رہی تصویر تصویر نہ رہی جس کے قدشے سے اور جس کے ڈر سے چودہ سو تیس سال پہلے میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا سعید العین سعید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علت اور جس بنیاد کی وجہ سے تصویر کو حرام قرار دیا کیا وہ نظر نہیں آیا اس کی اماں کے مرنے پر وہ رونا نے رویا گیا اس کے باپ کے مرنے پر وہ شوق نہیں کیا گیا جو اس فلم کے کام مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا کیا تھا قوم کے لیے کیا کیا کیا نہیں کیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں چودہ سو تیس سال پہلے میرے آخا نے تصویر کو حرام قرار دیا تھا آج دیکھ لیا کہ یہ تصویر جس نے سنیما کی شکل اختیار کی تو اس میں کام کرنے والے اداکاروں کا مقام آج لوگوں کے دلوں میں کیا ہے دیوی کی طرح دیوتا کی طرح بھگوان کی کسی وجہ سے چودہ سو تیس سال پہلے آقائ تو عالم جناب محمد الرسول اللہ اللہ اور فلم دیکھنے والے ناٹک دیکھنے والے ڈرامہ دیکھنے والے ان کے دلوں میں بات آ ہی جاتی اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے اثرات کو قبول نہیں کرتے ہمارے بچے دیکھتے ہیں ہماری بیگم دیکھتی ہے اس کے اندر بے حیائی نہیں آتی یہ جھوٹا ہے دنیا کا ایک نمبر کا جو یوں کہے کہ میں سمندر میں ڈبکی مارتا ہوں میرے جسم پر پانی نہیں لگتا میں کوئلے کی دکان کو جاتا ہوں اور مجھے سیاہی نہیں لگتی میں اتر کی دکان کو جاتا ہوں مجھے خوشبو محسوس نہیں ہوتی یہ دنیا کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے شام میں سنیما دیکھتا ہوں میری اولاد دیکھتی ہے اور میرے بیوی بچے دیکھتے ہیں میری بہو دیکھتی ہے دادا دادی دیکھتے ہیں لیکن فلم کے اثرات بے حیائی کے نہیں آتے جتنا دیکھنا غلط بات ہے غلط بات ہے پانی پر جائیں گے جسم بھیگے گا کوئلے کی دکان میں جائیں گے کپڑے سیاہ ہوں گے نیکوں کی مجلس میں بیٹھیں گے اتر کی دکان میں جائیں گے خوشبو آ کر رہے گی الجنس الجنس جنس کچھ یہ جو صحبت ہے اپنے اثرات دکھا کر چکتی ہے اپنے اثرات بتاتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے کھاؤ پیو جب دنیا کی پوجا ہو رہی یہ فلم یہ ڈرامے یہ سنیما یہ ان میں کام ان کو اوارڈ دیا جائے ان کو عزت کی نگاہ سے دنیا دیکھے لیکن ایک مومن ایک مسلمان ان کو مومن کے جسم سے نکلنے والے پسینے کے قطرے سے کمتر جب تک نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس کا ایمان نہیں بنے گا دنیا والے کھلاڑیوں کو مانے فلموں میں کام کرنے والوں کو مانے ان کو اوارڈ دے ان کی عزت کرے اور ان کا آٹوگراف لے ان کی تصویروں کو گھر میں لٹکائے ان کی زندگی میں پوجا کرے ان کی موت کے بعد شوق کرے اور دکانیں بند کرے دنیا والے جائیں ہمیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا جوتا پیارا ہے حضرت اسوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نما کا دوپٹہ پیارا ہے جس پر بیوت لگے ہوئے تھے ہمیں وہ پتھر پیارا ہے جسے میرے آقا غزوہ زندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر باندھا تھا وہ پتھر پیارا ہے جو آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کو تائید کی سرزمین میں لگا تھا ہمیں وہ پسینے کا خطرہ پیارا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے سجدے کی حالت میں نکلا تھا ہمیں یہ فلم والے یہ اداکار یہ کلاکار یہ سور کھانے والے یہ کتا کھانے والے یہ بدماشی کرنے والے یہ حرام کاری کرنے والے ہمیں جچتے نہیں ہمیں جچتے نہیں جب سے مکہ ہمارے آنکھوں میں جج گیا ہے جب سے حضر عزمت ہمارے آنکھوں میں جج گیا ہے جب سے صفا مروا جس نے ہمارے دل میں جگہ بٹھا لی ہے جب سے منا عرفات کے مقدس مقامات اور مزدلفہ کی رات کی سیاہی نے ہمارے دل میں جگہ بٹھا لی ہے اور جب سے ریاض الجنہ کے عشق نے ہمیں گھیر رکھا ہے جب سے ہمیں جنت البقی کی مٹی بھاری ہونے لگی ہے جب سے ہمیں گمد خزرہ کی ہریالی ہمیں بھانے لگی ہے دنیا والوں تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو فلموں کا اوارڈ دے کر کروڑوں روپے دے کر ان کو عزت دے کر ان کو سمان دے کر نہیں میرے رب کی قسم کروڑ مرتبہ میرے جسم میں جتنے خون کے قدرے ہیں اتنے مرتبہ رب جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم صحابہ کرام کے پیر کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہمارے دلوں پہ بھا چکے ہیں ہمیں مکہ عزیز ہو چکا ہے ہمیں مدینہ عزیز ہو چکا ہے ہم نے صحابہ کو دل دے دیا ہے ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو دل دے دیا ہے ہم نے فرید الدین بن شکر کو محبت کر رکھی ہے ہم نے نظام الدین اولیاء سے تعلق پیدا کر لیا ہے ہم نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے رکھا ہے اب دنیا کی کوئی چیز نہ وائٹ ہاؤس اچھا لگتا ہے نہ لال قلعہ اچھا لگتا ہے نہ تاج محل اچھا لگتا ہے نہ دنیا کے کروڑوں ہیرے جواہرات سامنے آ جائے ہمیں اللہ اللہ کرنا اچھا لگتا ہے ہمیں نبی پر درود پڑھنا اچھا لگتا ہے کلو بشرب و حلیم بیما تم بل ایام دنیا والے عیش و عشرت کر رہے تھے اور تم پیٹ پر پتھر باندھ رہے تھے کھاؤ موج کرو وہ اما من اوتیا کتاب ہو بشمالی اور ایک آدمی وہ ہوگا جسے ڈاوے ہاتھ میں نام امان دیا جائے گا لئی تنی لمبو تا کتابیا کاش مجھے نام امان نہ ملتا نام امال مل میں ایگزام میں نہ بیٹھتا ایگزام ہال میں نہ جاتا کوشچن پیپر نہ لیتا سوالات کا پرچہ ہاتھ میں نہ لیتا ولم ادری ماں آپ مجھے پتا ہی نہیں لگتا کہ جب میں نے حساب کتاب نہیں دیا میں نے سودا نہیں خریدا میں ایگزام ہال میں دا تو میں نے حساب و کتاب یا لئی تھا کالتل کاش میری پہلی موت ہمیشہ کی موت ہو جاتی ہے ماغنا انی مالیا کان کھول کر سنو جس کا ہے عمل نامے ہاتھ میں دیا جائے گا کوئی پیغمبر کسی امتی کے کام نہیں آخو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرما رہے ہیں کہ عائشہ اس وقت میں تیرے کام نہیں آؤں گا حضرت فاطمہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر کان میں کہا بیٹی فاطمہ میں تجھے زندگی میں کوئی سکھ نہ دے سکا کوئی مانگ نہ دے سکا کوئی دولت نہ دے سکا کوئی کوٹھی نہ دے سکا مانگ نہ ہو تو محمد کی زندگی میں بھانگ لے قیامت کے دن اگر تو یہ کہے گی کہ میرا ابو میرا ابا جان محمد تھا مجھے ایک سبحان اللہ دے دے گا بیٹی یاد رکھ لے محمد تجھے سبحان اللہ نہیں دے پائے تین موقع کوئی کسی کے کام نہیں آئے نیمالیا تجوریوں بھرو یہ تجوری کام نہیں آئے گی بینک بیلنس بڑھاؤ یہ بینک بیلنس کام نہیں آئے گا سوئٹزرلینڈ کی بینک میں ڈالو نام بدل بدل کر کھاتے بناؤ ماں اگنا انی ماں لیا ہلکا انی سلطانیا میری طاقت بھی گئی دنیا میں فوج سے میرے کام بنتے تھے کمشنر میرے گھر آتا تھا اے سی پی آتا تھا آر ڈی سی پی آتا تھا فلا آتا تھا ڈی آئی جی آتا تھا منسٹر آتا تھا ہلکا انی سلطانیہ پوری طاقت چلی گئی پوری قوت چلی گئی اللہ یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا نہ مال کام آیا نہ داڑھی مڈو شرم کرو بے نمازی ہو شرم کرو کون سی زبان سمجھتے ہو تم کون تمہیں سمجھانے کے لیے آئے گا اس سے کھلی ہوئی بات کون تمہیں بتائے گا سود کھانے والوں شرم کرو حیا کرو ماں پر رحم کرو کہ ماں کے کپڑے اتار کر زنا کرتے ہو ماغنا انی مالیا میرا مال کام نہیں آیا انی سلطانیہ میری طاقت بھاڑ میں گئی وہاں کیا کہا کلو وشربو ہنیا مزے لے کر کھاؤ یہاں کہا کا الو پکڑو اور اسے بیڑیوں کے اندر جکڑو سمن جہیم سلو پھر اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جاؤ ثم لطن سبونا زیران فصل کو ستر ہاتھ کی بیڑیوں میں جکڑ کر مول کے بل دنیا میں چل تھا آگے پیچھے تیرے نام لیتے تھے زندہ باد مرد آباد کہا کرتے تھے تیرے جھنڈے تیرے برگ دیکھو کو جو ہے تیرے نام کے پوسٹر لگتے تھے اخباروں میں ہزاروں لاکھوں روپے کے ایڈ دے کر ٹی وی کے اندر اشتہار دے کر تیرے کیک کاٹے جاتے تھے آج کون ہے تجھے پوچھنے والا کون ہے تیرا نام لینے والا کون تجھے زندہ باد باد کہنے والا سلسلہ تنظرا سب زران فصلوں کو ستر ہاتھ کی جو ہے بیڑیوں کے اندر جکڑ کر منہ کے بل دیکھ لو بلاؤ بلاؤ کمشنر کو لگاؤ فون منسٹر کو دنیا میں بہت چلا کرتی تھی نا دنیا میں کیسا بولا کرتا تھا وہ دنیا میں کیسا کھنکا کرتا تھا تمہاری عمارت کی شانتی تمہارے کپڑوں کی بولی لگتی تھی تمہارے نام کے دنیا کے اندر سکے چلا بلاؤ کسے بلاتے ہو فی سلسلت ذروحا سبعون فسلو کو پھر میرا اللہ کہتا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیا میں رعوف نہیں ہوں میں رحیم نہیں ہوں میں کریم نہیں ہوں میں رعوف ہوں میں رحیم ہوں میں کریم ہوں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ تو ایمان نہیں لاتا تھا حرامی قبیلہ دولت پر ایمان تھا مال پر ایمان تھا کارخانے پر ایمان تھا اور تجوری پر ایمان تھا زر زیور پر ایمان تھا بیوی پر ایمان تھا اولاد پر اپارٹمنٹ پر زمین جائیداد پر ایمان تھا ان کا مینو باللہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں تھا ولا یہ تو عامل مسکین مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اليوم فنحلوما ہاں حمیم شام کے پیر تو نظر آ جاتے چوٹی کی آنکھ نظر آ جاتی لیکن حرامی کا پیسہ نظر نہیں آتا تھا ولا تو اسکیم پلئی سلحول یہاں تجھے کھولتے ہوئے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا سفر میں جاتا تھا بسلری واٹر لے کر اسٹیشن پر اترتا تھا کولڈ ڈرنکس پینے کے لیے میزبان کے یہاں جاتا تھا فریج کے ٹھنڈے مشروبات روح افزا کے علاوہ تھمس پیپسی کوک کے علاوہ نہیں پیا کرتا تھا صلاح پلحی ہونا امین جہنم کا کھولتا ہوا پانی تجھے دیا جائے گا ولا تو عام علام کانٹوں کے کھانے کے علاوہ جو گلے میں پھنسنے والا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ملے گا لا یا کلو او میرا رب کہتا ہے سوائے خطا کار مجرم کے میں رعوف ہوں میں رحیم ہوں میں اس رنڈی کو میں نے معاف کر دیا جس رنڈی نے دنیا میں ایک پیاسے کتیا کو پانی پلایا تھا میں نے حضرت حمزہ کے جگر کو پھاڑنے والے کو معاف کر دیا میں نے اس زندہ کو معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کر کر انہوں نے ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا میں ہندا کو معاف کرنے والا میں حبشی بحشی کو معاف کرنے والا میں ابو جہل کے بیٹے کو ایمان کی دولت دینے والا میری طبیعت نہیں کرتی میرا مزاج نہیں میں روف ہوں میں کریم ہوں میں رحیم ہوں لا کلو ہوں تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا داڑیاں ملتی تھی تمہاری نوازیں چھٹتی تھی تمہاری اولاد اور اور بیوی کی غلامی کا توق تم نے ڈال رکھا تھا آج یہاں نصیحت تمہیں کام نہیں آئے گی آج تمہیں نصیحت کام نہیں آئے گی ایک وہ نام امال دینے کا وقت اور دوسرا ترازو جب لگے گا اور اس کے اندر نام امال کو رکھ کر تولا جائے گا نبی بھی کام نہیں آئے گا اور تیسرا وقت فرمایا کہ پل سراط پر جب لوگ گزریں گے وہ پل رات جو بال سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اس پر گزریں گے کوئی پیغمبر امتی کے کام نہیں کوئی پیران پیر اپنے ماننے والوں کے کام نہیں آقا نے فرمایا عائشہ یہ تین جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ مجھے یاد کر لینا ماں کی عائشہ فرمایا کہ قیامت کی یاد نے مجھے رلا دیا یہ ہے وہ قیامت یا یوحنا ربکم ان شیء عظیم اے اس قیامت سے ڈرو جس کا جھٹکا بڑا خطرناک ہے بہت خطرناک اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها بری طریقے سے زمین کو ہلا دیا جائے گا اب یہ قیامت آئے گی کب یہ سوال تو آج کا امریکہ امریکی کتا نہیں چودہ سو سال پہلے کافرین اور مشرقین نے دی قرآن کریم کے اندر جا بجا یہ سوال نقل خوایا کو یہ لوگ پوچھتے تھے یہ وعدہ کب ہوگا یہ قیامت کب آئے یہ لوگوں کو کب زندہ کر دیا جائے گا یہ ترازو کب لگایا جائے گا یہ نام اعمال کب دیے جائیں گے یہ کلچیرات کب قائم کی جائے هَذَا الْفَتْحُ ہاضل تم صَادِقِينَ اے محمد صاحب سلم اے ماننے والوں نبی کے تم سچے ہو تو بتاؤ آخر آئے گی کب کب آئے گی یہ دو ہزار بارہ میں آئے گی دو ہزار چودہ میں آئے گی بلی سا تو میڈم و ادہا و امر میرے اللہ نے کہا قیامت کا وقت مقرر ہے اور جب یہ پوچھا جاتا وہتا حادل واد پوچھا جاتا یہ قیامت کب اول عند اللہ اے محمد آپ بتا دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اب اس کے کس کس کو وہی آئی تھی کس کے بعد جبرائیل امین آئے تھے کون کبیز کہہ رہا ہے کہ دو ہزار بارہ میں دسمبر میں اکیس دسمبر کو قیامت آ جائے گی اصل یہ ہے امریکہ کے شمالی جنوبی امریکہ میں ایک قوم بستی تھی حضرت عیسا علیہ سلاط وسلام سے سوا پانچ ہزار سال پہلے کا واقعہ اس قوم کا نام مایا قوم تھا ایک ایک قوم کی ایک ایک خاصیت تھی کوئی قوم پرندوں کے شکار میں کوئی قوم مچھلیوں کے شکار میں کوئی قوم پہاڑوں کے تراشنے میں کوئی قوم لوہے سے اوزار کے بنانے میں یہ جو مایا قوم تھی اس قوم کی خاصیت یہ تھی کہ وہ زمانہ جو سائنس کا زمانہ نہیں تھا وہ زمانہ جو ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا اسے کیلنڈر بنانے میں اسے تاریخ بنانے میں بڑی مہارت تھی اس قوم کو اور کیلکولیشن حساب و کتاب اسے بڑی مہارت دی تو اس قوم نے ایک کیلنڈر بنایا مایا قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ سلاد والسلام سے سوا پانچ ہزار سال پہلے اور سوا پندرہ ہزار سال کا آگے تک کا حضرت عیسیٰ علیہ سلاد والسلام السلام کے آگے پیچھے کا انہوں نے پانچ ہزار ایک سو دو سو پندرہ سال کا ایک کیلنڈر اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ کوئی واقعہ ہونے کے بعد یعنی چاند گرہن کے بعد سورج گرہن کب ہوگا سورج گرہن کے بعد پھر چاند گرہن کب ہوگا سیلاب کب آئے گا طوفان کب آئے گا اس کیلنڈر جیسے ہمارے کیلنڈروں میں لکھا ہوا رہتا ہے پیران پیر کے عرس کا دن ہے فاتحے کا دن ہے چہلم کا دن ہے یا اگر سنی مکتب فکر کا وہ کیلنڈر ہے دارالعلوم دیوبند کب قائم ہوا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کب وفات پائے اور ریشمی رومال کی تحریک کب ہوئی اور پھر اس کے بعد ہندوستان ایسے ایسے اس نے جو کیلنڈر بنایا وہ ایک سال کی پیشن گوئی کیا کرتے تھے کہ دنیا میں کون سے علاقے میں زلزلہ آئے گا طوفان آئے گا کمو بیش ان کی جو پیشن گوئیاں سائنٹیفک ہوا کرتی تھی وہ سائنس کے ماہر اس زمانے میں جب چراغ نہیں تھا ٹرین نہیں تھی راکٹ نہیں تھی اس زمانے کے اندر ہوائی جہاز نہیں تھا اس زمانے کے اندر وہ سیاروں کے علوم کو جانتے تھے وہ سورج کے بارے میں جانتے تھے کہ سورج کتنا ایندھن لے کر جلتا ہے سورج چاند کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے اور سورج اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس کیلکولیشن کو سامنے رکھ کر وہ اگلے حادثات کو بتایا کرتے تھے تو اس مایا قوم نے جو کیلنڈر بنایا یہ کیلنڈر کے حساب سے انہوں نے دنیا کا جو مطالعہ کیا سیسی نقطۂ نظر سے اور واقعی سائنسی سیسی نقطۂ نظر سے پوری دنیا کے اندر سونامی کے بعد تبدیلی آ چکی ہے سورج کے ارد گرد انیس سو بہتر کے اندر ایک سولار کا ایک جو ہے سورج کی کرنوں کا ایک دائرہ کھینچا ہوا تھا اس کے چودہ چکر کے بعد دنیا میں تباہی آنی تھی عجیب بات یہ ہے اس مایا کیلنڈر نے یہ کہا کہ دو ہزار بارہ میں قیامت آئے گی تیرہ چکر تیرواں اس کا ختم ہونے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انیس سو بہتر کے اندر سورج کے گرد جو دائرہ سولار پاور کا انرجی کا جو قائم ہوا وہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور جب چودہ مرتبہ چودہویں مرتبہ وہ چکر لگائے گا تو اس کا دھماکہ ہوگا اور اس کے دھماکے سے میں نے کہا کہ میں اپنی گاڑی صحیح لے جا رہا ہوں لیکن سامنے والی کی گاڑی کا جو ہے پیٹرول کی ٹنک میں آگ لگ جائے اور اس کا گیس سلنڈر پھٹ جائے میں صحیح ہونے کے باوجود اس کی آگ کی لپیٹوں میں میں آ جاؤں گا تو اس کے تیرہ چکر مکمل ہو چکے ہیں امریکہ کی ناسا نے بھی اس کا جو ہے اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ چودہ چکر کے اندر داخل ہونے والا ہے ہے اور یہاں جو ہے یہ جو تہذیب ہے مایا تہذیب اس کا کیلنڈر بھی دو ہزار بارہ میں ختم ہو رہا ہے تو اس کے جو کیلکولیشن ہے سائنسی نقطۂ نظر سے وہ کافی حد تک دنیا کی تباہی کو بتا رہے ہیں ابھی آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے اندر جوالا مکھی پھٹی پانی تو آگ بجانے کے کام آتا ہے لیکن قرآن نے کلام پاک نے قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بتائی وہ بہار سجرت جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا سمندر میں آگ لگ جائے گی تو پانی تو آگ بجانے کے لیے ہوتا ہے پانی میں کے کیا مانے کل تک جب صحیح اس کا وجود نہیں تھا ٹیکنالوجی نہیں تھی علم نہیں تھا اور ترقیات نہیں تھی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فائر بریگیڈ والوں کو بلا کر پر قابو پایا جاتا ہے لیکن اس پانی میں آگ لگنے کے کیا مانے ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے سمندر کے اندر جوالا مکھی پھٹی اور آگ کے وہ شولہ آئے کہ دنیا کے سائنسدان حیرت میں پڑ گئے پوری دنیا اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے گرفت میں آ چکی ہے سو سولار انرجی دن ب دن جا رہی ہے سورج کی طاقت اور قوت کے اندر فرق آ رہا ہے اور جب سورج کے اندر پکڑ میں فرق آ رہا ہے تو چاند میں جو روشنی ہے وہ سورج کی لی ہوئی ہے جیسے ہم آئینے کو دھوپ کے سامنے رکھیں تو اس سے جو کرنیں نکلتی ہیں وہ آئینے کی نہیں بلکہ سورج کی کرنوں کا انکاس ہے پلٹ کر وہ کرنیں جاتی ہیں جب سورج کی پکڑ جو ہے ڈھیلی پڑ رہی ہے تو چاند کی پکڑ ڈھیلی پڑے گی اور ستاروں کی پکڑ ڈھیلی پڑے گی سمندر کا مزاج بگڑ رہا ہے سونامی کے بعد اور دنیا کے اندر گرمی بڑھ رہی ہے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور ماحولیات کی کانفرنس ورلڈ عالمی کانفرنس منعقد ہو کر قیامت کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے عالم کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے انسان اپنے ہاتھوں سے قیامت کو خرید رہا ہے زمین سے پانی نکال نکال کر زمین میں جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر جوالا مکھی جمع ہو رہی ہے گیس جمع ہو رہی ہے اور اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جب اشارہ ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ٹرین جب چھ سو سات سو کلو کی رفتار سے جاتی ہے اور اسے بریک لگانا ہوتا ہے تو بہت پہلے سے دھیمی رفتار کر لیتی ہے سات سو سے چھ سو اور چھ سو سے پانچ سو پانچ سو سے چار سو ہوتے ہوتے سو پھر پچاس پھر پینتیس تب جا کر ٹرین کے بریک لگتا ہے اگر سات سو کلو کی رفتار پر اگر ٹرین کو بریک لگا دیا جائے تو ٹرین کے پرچے اڑ جائیں گے ڈیڑھ ایک لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے زمین اپنی جگہ پر اپنے محور پر گھوم رہی ہے وہ وقت آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کا حکم دیں گے ایک جھٹکے کے ساتھ جب زمین رکے گی وہی انجام ہوگا جو سات سو کلو میٹر کی رفتار سے جانے والی ٹرین اچانک جب بریک لگتا ہے تو جو انجام ہوتا ہے ڈیڑھ لاکھ کلو میٹر کی رفتار سے پوری قوت کے ساتھ زمین اپنی جگہ پر لڈو کی طرح پھر رہی ہے اللہ کا حکم ہوگا قیامت کا پیٹرول نکال کر زمین زمین کو کھوکھلا کر دیا آئل نکال کر کھوکھلا کر دیا پانی نکال کر کھوکھلا کر دیا گیس جمع ہو رہی ہے آگ جمع ہو رہی ہے اور میرے اللہ نے کہا ادا زلزل تل اردو زلزالہ وخرجت اردو اشخالہ وخال انسان وانہا زمین کو برے طریقے سے دھکا دے دیا جائے گا زمین جب رکے گی تو اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوگی جب ٹرین پوری رفتار اور سے چل رہی ہو اچانک بریک لگے گا اس میں ایک جھٹکا پیدا ہوگا زمین پوری قوت سے ڈیڑھ لاکھ کلو میٹر کی قوت سے اپنے محور میں رڈو کی طرح گھوم رہی ہے اللہ کے حکم سے قیامت کے دن جب رکے گی تو اس میں ایک جھٹکا ہوگا جس کو اللہ نے کہا ادا زلزلت الارض ولزالہ واخرجت الارض الفرز و اب وہ زمین پھاڑے گی اور زمین کی چیزیں باہر نکل پڑے گی وہ خال ال انسان و انسان کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے یہ ہے وہ قیامت یہ مایا تہذیب نے جو کہا یہ سائنٹیفک نقطۂ نظر سے اس نے کہا ہے دو ہزار بارہ میں قرآن اور حدیث کے اعتبار سے قیامت نہیں آئے گی اس لیے کہ قیامت کی دو بنیادی نشانیاں ایک نشانی تکمیلی اور ایک نشانی تشریحی تشریح نشانی وہ کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی یہ کیفیت ہوگی مسجدوں کی یہ کیفیت ہوگی علماء کی یہ کیفیت ہوگی امیروں کی یہ کیفیت ہوگی حج اس لیے کیا جائے گا قرآن اس یہ تشریح احکامات ہیں اور قیامت کی دوسری نشانیاں تقویمی عالمی سائنٹیفک نشانیاں کیا ہے سورج مغرب سے نکلے گا زمین سے جانور نکلے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے دجال آئے گا یاجوج ماجوج آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر سمندر کے اندر آگ لگے گی اور زمین کو جھٹکا لگے گا یہ تکمینی نشانیاں ہیں ایک نشانیاں قیامت کی علامتوں کو دو حصوں میں تقسیم کرو ایک قرآن و حدیث کی وہ تشریح نشانیاں جو ہمارے اوساف اور فطرت سے تعلق رکھتے ہیں جیسے مردوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں نماز کے بارے میں مسجد کے بارے میں کہا گیا قرآن تو رہے گا لیکن اس کے رسم باقی رہ جائیں گے الفاظ رہ جائیں گے اس کی روح ختم معنی ختم ہو جائیں گے اذان رہ جائے گی اس کی روح بلالی ختم ہو جائے گی نماز کی شکل رہ جائے گی نماز کا خوشو خزو نکل جائے گا حج رہ جائے گا حج کے اندر کی روحانیت یہ تشریح نشانیاں میرے خیال سے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح نشانیاں بیان فرمائیں یہ تمام تشریح نشانیاں وجود میں آ چکی ہیں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا اور تکوینی نشانیاں زمین سے دعوت العرض کا نکلنا امام مہدی علیہ السلام کا آنا دجال کا ہم دو ہزار دس میں داخل ہو چکے ہیں اور دو ہزار بارہ دسمبر میں صرف دو سال باقی حدیث میں آتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام آٹھ سال نو سال حکومت فرمائیں گے جب آٹھ سال نو سال فرمائیں گے آئے ہی نہیں تو قیامت دو ہزار بارہ میں مایا تہذیب امریکہ کا باپ بھی نہیں لا سکتا ہمارا ایمان ہے حدیث پر حدیث نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے حدیث نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ تو سلام آئیں گے حدیث نے کہا دجال آئے گا چالیس دن تک دنیا میں حکومت کرے گا اور اس کے دنوں کی بڑی عجیب کیفیت ہوگی اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اس کا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اس کا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کا چوتھا جو دن ہوگا وہ ہمارے عام دنوں کی طرح نارمل ہوگا تو گویا چالیس دنوں میں ایک سال بھی آ گیا چالیس دنوں میں ایک مہینہ بھی آ گیا چالیس دنوں میں ایک دن ایک ہفتے کا تو چالیس دن پلس ایک سال ایک مہینہ ایک ہفتہ تو گویا سوا سال تک دجال اس دنیا کے اندر رہے گا وہ سوا سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی حیات طیبہ حضرت امام مہدی سو مرتبہ کروڑ مرتبہ دنیا چیخ پر کہ دو ہزار بارہ میں قیامت آئے گی نہیں ساری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی ایک طرف جوالا مکھی پھٹ پھٹ کر سمندر میں آگ لگ جائے ہم حدیث کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہم آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے آقا نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے آقا نے فرمایا یاجوج ماجوج آئے گا دجال آئے گا یہ آئے نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دو ہزار بارہ کی جو بات ہے وہ مایا تہذیب کا ایک خیال ہے اور امریکہ کے بالی ووڈ ہالی ووڈ وہ کیا لالی ووڈ ہے انہوں نے جو فلم بنایا اس فلم کو تقویت پہنچانے کے لیے اور اس فلم کی پبلسٹی کرنے کے لیے یہ فلم بڑی قیمتی فلم ہے لاکھوں ڈالر انہوں نے اس پر خرچ کیے تو اس کے ساتھ انہوں نے مایا تہذیب کو جوڑ دیا جو مایا تہذیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوا پانچ ہزار سال پہلے کی علم ہے اس علم جدید علم سے ٹالی کر کر آج دنیا کی صحیح اس کو نہیں مانتی ناسا والے بھی دو ہزار بارہ کی قیامت کے بارے میں اور ہندوستان کا جو سائنسدان ہے ابو الکلام وہ بھی جو ہے اس کے بارے میں نہیں مان رہا ہے ارے وہ مانے نہ مانے ہماری حدیث کہتی ہے ہمارا قرآن کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ آئے نہیں اور وہ آئیں گے تو ان کی جو حیات طیبہ بتائی گئی آٹھ نو سال تو اب دو ہزار دس دو ہزار بارہ میں آٹھ نو سال ہے जाएंगे دجال سوا سال وہ اس کے اندر کہاں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ سال وہ یہاں کہاں آئیں گے اس لیے یہ دو ہزار بارہ کا مفروضہ صرف فلم کی پبلسٹی کے لیے ہے یہ فلم کو تربیت پہنچانے کے لیے لاکھوں ڈالر وصول کرنے کے لیے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس جہنم کے کلیکشن کو اپنے گھر سے نکالو اس جہنم کے جو ہے واسطے کو نیٹورک کو اپنے گھر سے نکالو یہ عقیدے پر یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا ہمارے ایمان کو متزلزل کر کے رکھ دے دے گا شیک کر کے رکھ دے گا ابھی دیکھیے ٹی وی کے اندر ریالٹی شو ریالٹی کے معنی سچ مچ کا شو ہے اس کے اندر ایک سیریل دکھایا جا رہا تھا سچ کا سامنا وہ سچ کا سامنا نہیں تھا وہ بے حیائی کا سامنا تھا وہ فحاشی کا سامنا تھا شوہر کے سامنے بیوی سے پوچھا جاتا کتنے مردوں سے تمہارا حمل ٹہرا ہے لڑکی کے پوچھا جاتا ماں باپ کے سامنے کتنوں سے تمہارا عشق ہے باپ کے سامنے اولاد کو پوچھا جاتا تھا بہرحال اس ہندوستان ہندوستان میں سیکولر جمہوری ملک میں کسی نہ کسی حد تک شرم آیا ہے اور کسی نہ کسی حد تک غیرت ہے کہ اس غیرت اور شرم حیا کے نتیجے میں الحمدللہ وہ سیریل تو ختم ہو گیا بے حیائی کا سامنا یعنی گویا سچ کا سامنا اب ایک نیا جو ہے سیریل شروع ہو گیا ہے کہ پچھلے جنم کی کہانی اس قسم کا کوئی یہ ہمارے ایمان اور اسلام اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات انسان ایک مرتبہ جنم لیا حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پشت سے چونٹیوں کی شکل کے اندر جو نسل انسانی کو پیدا کیا وہی نسل انسانی قیامت تک ہے وہ جنم بدل بدل کر نہیں آتی ایک اسی دنیا میں ایک مرتبہ ہم آئے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے جب چلے جانے کے بعد اصل میں بدھ مذہب جو ہندوستان کے مذاہب کے اندر باطل مذاہب میں ایک اونچا مقام رکھتا ہے بدھ مذہب کا یہ عقیدہ ہے بدھ مذہب کے ماننے والوں کا گوتم بدھ کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پور جنم لیتا ہے یعنی انسان اگلا جنم دھارتا ہے اس جنم میں گناہ کیا تو اگلے جنم میں اس کا اسے سزا ملی اس جنم کے اندر اس نے کوئی اچھا کام کیا اگلے جنم کے اندر یہ گوتم بدھ کے ماننے والا یہی اثرات جین مذہب جین فرقہ اس کے اندر آ گئے ڈاکٹر پریتی جین جو اس ریالٹی شو کی ہیروئن ہے وہ ایک آدمی کو ایک مرد کو ایک عورت کو بسترے پر لٹاتی ہے اور لٹانے کے بعد اس کو اس کے پچھلے جنم میں لے جاتی ہے اور لے جا کر کہتی ہے دیکھو وہاں سامنے ٹیبل ہے ایک چھری رکھی ہے ایک اخبار پڑا ہے اس کمرے میں تم داخل ہو یہ اصل میں ہپٹانزم ہے ہپٹانزم ایک فنون میں سے دماغ کے جادوگری کے فنون میں سے ایک فن ہے ہپٹانزم اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ بھگوان رجنیش تھا جس کو بھگوان رجنیش کہتے ہیں پونا کے اندر اپنے آشرم میں مردوں عورتوں کو ننگا بلایا کرتا تھا اس کے اندر ہپٹانزم کا فن تھا کوئی بھی جاتا اس سے حجت کیا میری ماں کو ننگا کر دیا میری بیٹی کو ننگا کر دیا ہپٹانزم کا اثر اپنے آنکھ سے شوائیں اس کی آنکھ میں وہ ڈالتا کہ وہ خود لنگا اس کے سامنے ہو کر لنگا باہر جاتا تھا اس کو ہپٹانزم کہتے ہیں ڈاکٹر پریتی جین جو جین مذہب کی ماننے والی ہے یہ ہپٹانزم کی ماہر ڈاکٹر نہیں ہے وہ یہ کرتی ہے اس میں مسلمانوں کو بھی لایا گیا مسلمانوں کو سلمان فرحان نام کے لڑکوں کو لایا گیا ایک کی اداکار کو لایا گیا اور کہا گیا پچھلے جنم کے اندر تم نے کسی یتیم کو غریب کو لات مارے تھے اس جنم کے اندر تمہارا خط جھوٹا ہو گیا یہ سب ہپٹانزم کی چیزیں ہیں اپنی آنکھوں سے روشنی ڈال کر وہ اپنے مخصوص پن کا استعمال کر کر سامنے لیٹنے والے انسان کے خیالات کو اپنے خیالات کے تابع کر لیتے اور اسے کہتے ہیں تو چل تو گھوڑے پر بیٹھا ہے تو میدان میں گیا ہے تو ٹرین میں سوار ہے جب ہپٹانزم کا اثر سامنے والے پر پڑ جاتا ہے تو پھر یہ جو کہتا ہے اس کو ویسے ہی نظر آنے لگتا ہے شریعت متحرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی پچھلے جہنم کی کہانی پر ایمان لاتا ہے اور لا چکا ہے خدا نہ کرے اگر دل کی کسی گوشے سے اس کی تصدیق کرنے وہ چلا گیا آج وہ کلیما پڑھ کر توبہ کر لے اپنے ایمان کی تجدید کر لے ہمارے ایمانیات کے اندر ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں آتا انسان انسان ہی ہے گدھا نہیں بنتا بھائی نہیں بنتا گائے نہیں بنتا کتا نہیں بنتا یہ سب جین مذہب کی اس ڈاکٹر پریتی جین کا یہ کرشمہ ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اگر مسلمان کوئی کام کرے جس سے دوسرے دھرم کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے جیسے کہ گائے کھانے کا مسئلہ ہے اور گائے کے گوشت کا مسئلہ ہے اور اس کے زبا کا مسئلہ ہے پارلیمنٹ کے اندر گونج آ جاتی ہے کہ مسلمان ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے شرمندہ کر رہے ہیں اس سیکولر جمہوری ملک کے اندر مسلمانوں کے عقیدے پر پور جنم کا ریالٹی شو کا واسطہ دے کر ایک تو ہوتا ہے ڈراما زی ٹی وی کا ڈرامہ اور جو ہے فلاں فلاں سونی ٹی وی کا ڈرامہ ڈراما ڈراما ہوتا ہے سچائی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ریالٹی شو اس کا مطلب یہ سچی چیز ہے ایسا ہوتا ہے یہ کہہ کر مسلمانوں کے عقیدوں سے کھلواڑا کیا جا رہا ہے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا دھرم ہے ہمارا یقین ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ دنیا میں آ گئے دوبارہ جو ہے انسان دنیا میں آدھا نہیں ہے ہین من لم انا امشاج نبتلی بجا اللہ سمیم بصیرا اللہ کہتے ہیں انسان پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اسے پیدا کیا اور پھر ہم پیدا کر کر اس کو آگے تک لے جاتے ہیں پیدا بھی اللہ نے کیا آگے بھی اللہ لے کر نہ پچھلا جنم تھا نہ اگلا کوئی جنم ہے اس دنیا کے اندر بیکار ہے ٹی وی دیکھنے کے اثرات ہمارے بچوں پر ہماری عورتوں پر ہمارے سماج پر ہمارے معاشرے پر بڑے حد تک خطرناک پڑ رہے ہیں مجاہدوں کو ٹیلیویژن کہہ کر بتایا جا رہا ہے اور دہشت گردوں کو اور دنیا کے ایک نمبر کے خون کار بھیڑیے جو کشمیر کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں فلسطین اور لبنان کے معصوم بچوں پر بمباری کر رہے ہیں عراق اور افغانستان کے جو ہے ملک کو انہوں نے ایک جو ہے بالو کا اور مٹی کا ڈھیر اور ریت کا گھروں بنا دیا ہے آج وہ دنیا کا ہیرو بنا ہوا ہے اس نے ایک جھوٹ کو اتنا مرتبہ کہا کہ وہ جھوٹ جو ہے سچ کے قریب ہو گیا اور جو سچ تاج چھپا ہوا ہے مسلمانوں نوجوانوں یہ کیا بیوی کی غلامی یہ کیا اولاد کی غلامی بیوی کو پالنے والا اللہ اولاد کو پالنے والا اللہ ہم ماں کے پیٹ میں دے روزی اللہ نے لکھ دی ہم روزی کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہم روزی بانٹنے والے ہم دنیا کے حکومتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے نہیں ہم حکومتوں کے عہدے تقسیم کرنے والے حضرات صحابہ کرام کے سامنے حکومت کے عہدے آئے اور دلی کے ایک ولی کے سامنے جو ہے وقت کا بادشاہ آنا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ میرے فقیر کے گھر میں بادشاہ کے آنے کی کیا ضرورت ہے یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ وقت کے بادشاہ ہمارے جھوپڑوں میں آنے کی خواہش کیا کرتے تھے منسٹری کو حکومت کو عہدوں کو لات مارو قرآن پیارا ہے حدیث پیاری ہے عقیدہ پیارا ہے ایمان پیارا ہے کل بھی قرآن سچا تھا آج بھی قرآن سچا ہے یہ سب جو پور جنم کی باتیں ہیں اور یہ سب غلط قسم کے عقائد جو میڈیا کے ذریعے سے کھوسے جا رہے ہیں ہمارے ایمان پر ڈاکہ ہے خود بچو اپنی آگے آنے والی نسلوں کو بچاؤ دیکھو سمندر سے پیٹرول نکلتا ہے نکلتا نہیں نکلتا آئل نکلتا ہے آج کہتے ہیں کہ یہ قرآن دہشت گردی کی کتاب ہے آج کہتے ہیں قرآن آپس میں قتل و غارت گری کا سبق دیتا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہ میرے اللہ کا کلام نہ ہوتا یہ قرآن نہ ہوتا فجا سورے آلہ میں کلام پاک کے تیسویں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ زمین سے ہم سبزہ اگاتے ہیں ہم کھیتیاں اگاتے ہیں ہم درخت اگاتے ہیں ہم ہریالی اگاتے ہیں فجا الح غسا ان اور پھر اس کو ہم جو ہے جسے کہتے ہیں فضول اسکراپ ہم اس کو بنا دیتے ہیں قرآن شریف کی اسی آیت کے نتیجے میں پیٹرول کی تحقیق ہوئی اور پیٹرول سمندر سے نکالا گیا قرآن شریف ہی کی آیتیں بتائیں گی کہ سمندر میں آگ لگے گا آگ لگے گی قرآن شریف ہی بتائے گا کہ سورج ڈھیلا پڑ جائے گا قرآن شریف بتائے گا سوا ان فطرت وہی زل قباق ان تسرت وہی دل بہار سجرت وہی زل قبور بلیمت ما قدمت واخرت ستاروں کا انجام پہاڑوں کا انجام زمین کا انجام دودھ پلانے والی ماں کا انجام طاقتور پہلوانوں کا انجام میرا قرآن کیا کہتا ہے قیامت کے بارے میں اور پیٹرول کے بارے میں جو کہا اور پیٹرول کیسے نکالا گیا ان سچائیوں کے ساتھ انشاءاللہ شاء اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کا خوف پیدا فرمائے اور قیامت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین واہردان الحمد للہ رب اللہ